حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا بچہ عودت سے اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر آپ سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول کیا اس کا بھی حج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور ثواب تجھے ملے گا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سنتالیس